دوسری صنعت ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں میں اور میرے والد ہم دونوں سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے ان دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے اور روزہ بھی رکھ لیتے تھے حدیث نمبر سینتیس سو پچانوے مسند احمد